رہے ترجمہ یاد ہوگا تو نماز میں یاد آئے گا تو اس کے اعتبار سے قرآد کرنے کے مزہ آئے گا نماز میں جی لگے گا فرمایا کہ حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا ہے یہ ہے الحمد رب العالمین کا ترجمہ دیکھو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی تعریف کی جائے گی جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسان کسی کی بھی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی تعریف ہوگی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ ہی کی تعریف ہوگی جیسے کہ بھائی ہم نے کوئی بلڈنگ دیکھی اچھی شاندار کوئی مکان بنگلہ نظر آیا ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بنگلہ ہے تو یہ ہم بظاہر تو اس بنگلے کی تعریف کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی بنگلے کو کس نے بنایا کسی انسان نے اور انسان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے تو کسی بھی چیز کی دنیا میں کہیں بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی اسی لیے کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے جو تمام جہان کا سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی تعریف ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی شاہ عبد الغنی فلپوری پوری اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں وہ یوں فرماتے کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں پہلے نمبر کی تعریف تو کہ بھائی ایک بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے میں کسی آپ میں سے کسی کی تعریف کروں آپ میری تعریف کرے تو یہ پہلی تعریف ہے کہ بندہ بندے کی تعریف کرے تو یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے کہ بھائی بندے کو پیدا کیا اللہ نے تو آپ بندہ بندے کی تعریف کرے دوسرے نمبر پر بندہ اللہ کی تعریف کرے تیسرے نمبر پر اللہ بندے کی تعریف کرے اور چوتھے نمبر پر اللہ خود اپنی تعریف کرے تعریف کی یہ چار قسمیں بندہ بندے کی تعریف کرے بندہ اللہ کی تعریف کرے اللہ بندے کی تعریف کرے یا پھر اللہ خود اپنی تعریف کرے اور یہ چاروں چار قسمیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے چاہے بندہ بندے کی تعریف کرے گا تو بھی حقیقت میں تو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے بندے کو تو یہ چاروں چار قسمیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے رب کی اور اللہ کی اور یعنی کیا ہے معبود کی تعریف یہ تو دوسرے مذہبوں میں بھی ہوتی ہے لیکن مفسرین نے عجیب بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا تو گویا کہ اللہ کے نبی نے پھر جب نام ہی ایسا احمد تو اللہ کے نبی نے ہر کام کے اندر حمد کو اور تعریف کو جوڑ دیا دیکھو شریعت کا حکم دیکھو جو بھی انسان کھا رہا ہے الحمد پانی پی رہا ہے الحمد للہ نیند سے اٹھ رہا ہے الحمد ہر ہر کام کو اللہ کے نبی احمد سے جوڑ دیا یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے اسلام کے علاوہ کسی قوم کے اندر کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کام کے اندر الحمد للہ الحمد للہ کل اللہ ہر جگہ ہر کام کے اندر الحمد یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے تو فرمایا کہ تمام تعریف حقیقی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو عالمین کی پرورش کرنے والی ہے دیکھو یہاں اللہ نے الفاظ جو استعمال کیے وہ قابل غور ہے فرمایا کہ الحمد للہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے لام لا کے عربی کا قاعدہ ہے لام نے استعمال کیا ہے تمام تعریف اللہ ہی کے الحمد اور ڈائریکٹ اللہ نے کہا للہ کا لام کے ذریعے بتلایا مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں مطلب کہ ہمارے پڑھنے سے اور ہمارے کہنے سے پہلے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بھی پہلے حمد کرنے والوں کی حمد سے بھی پہلے شکر کرنے والوں کے شکر سے بھی پہلے اللہ رب العزت کی ذات تو محمود تھی ہمارے حمد کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اللہ کی ذات کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے ہم نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے اور ہم کریں گے تو اس کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی ہم جتنا اللہ کے حمد بیان کر کے فائدہ ہمیں ہوگا تو ہمارے حمد کرنے سے ہمارے تعریف کرنے سے ہمارے اللہ کا شکر کرنے سے وہ تو پہلے ہی سے اللہ رب العزت و محمود ہے وہ تو سب سب ذاتوں سے پاک پہلے ہی سے یہ سب چیزیں سے تو اس لیے الحمد للہ کہا فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات یہاں پر بھی ارشاد فرمائی یوں فرمایا کہ الحمد میں آٹھ حروف ہے الحمد میں آٹھ حروف ہے جو انسان الحمد للہ کہنے کی عادت ڈالے گا تو کہا کہ جنت کے آٹھ دروازے حدیث اس میں فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو جو انسان الحمد للہ کہنے کی عادت ڈالے گا اپنے کاموں کے اندر اللہ ان آٹھ حروف کے بدلے میں جنت کے آٹھ دروازے کا اس کو مستحق بنائے گا یعنی جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو انسان کو چاہیے کہ ہر ہر کام کے الحمد للہ الحمد للہ بھائی ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو نکم میں ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو جو انسان الحمد للہ کہنے کی عادت ڈالے گا گویا کہ جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو یہ فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین اب اصل میرے بھائی سورہ فاتحہ ہے نا جس کو ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ اصل مفسرین نے فرمایا کہ گویا کہ ایک متن ہے یعنی ٹیکسٹ بک ہے ہیڈ لائن ہے یہ اور پورا جو قرآن ہے وہ اس کی شرح گائیڈ ہے ڈیٹیلس ہے یہ کویا کے خلاصہ ہے اور اس کی پوری تفصیل پورا قرآن ہے سورہ فاتحہ تو ایسی چیز ہے بھائی سورہ فاتحہ کی اہمیت میں بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ کہ بھائی اللہ نے اپنے کلام کو اسی سے شروع کیا نماز بھی اسی سے سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورت بھی سورہ فاتحہ ہے اسی لیے اس کا نام سورت یعنی فاتحت الکتاب ہے پورا قرآن کا یہ متن ہے پورا قرآن اس کی شرح ہے اسی لیے اس کا نام ام الکتاب ام القرآن ہے اس کے بڑے فضائل بھی حدیث پاک میں ذکر کیے گئے ہیں ایک حدیث میں ذکر فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں اتری نہ زبور میں اتری نہ انجیل میں اتری نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی صورت اتاری گئی ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے اسی لیے اس کا نام سورت الشفا ہے قرطبی رحمت اللہ نے اس سورت کے بارہ نام گنوائے ہیں کہ اس سورت کے کیا کیا نام ہے ایک نام سورت الشفا ہے ہر بیماری سے شفا ایک روایت میں جو انسان رات میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے گا موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا ایک روایت میں قرطبی نے نوکل کی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمد رب العالمین قرآن کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے جبر علیہ السلام تشریف لائے تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آواز ہے نا آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور کہا کہ اس میں سے ایک فرشتہ نازل کیا گیا یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں کیا گیا تھا اور وہ فرشتے نے کہا کہ آپ کو دو خوشخبری سنائی ہے کہا کہ دو نوروں کی دو کامل نوروں کی خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو دو چیزیں نہیں دی گئی وہ کیا ہے کہا کہ ایک سورہ ہے فاتحہ ہے فاتحت الکتاب اور یہ سورہ بقرہ اس کے بعد ہے جو اس کا آخری رکو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ آخری جو رکو ہے لا یکلف اللہ نفسا یہ پورا رکو تو کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تو یہ ایسی عظیم ترین صورت ہے کیونکہ اس میں یعنی وہ ہے کہ پورے قرآن کا متن ہے یہ تو اب اس کی تفسیر تو بھائی یعنی بزرگوں نے اس صورت کی تفسیر میں ہزاروں صفحے لکھے ہیں صرف اس صورت کی تفسیر میں کہ بھائی تو قرآن کا متن ہے اس کی تفسیر بھی ایسی ہوگی بہرحال تو فرمایا تو الحمد للہ رب العالمین حقیقی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے تو کہہ رہے تھے کہ الحمد کا آگے دیکھو رب العالمین کا الحمد للہ کے بعد رب العالمین گویا کہ الحمد للہ میں ایک دعویٰ کیا گیا کیا دعویٰ کیا گیا کہ بھائی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے تو یہ رب العالمین کے ذریعے اس کی دلیل دے دی بھائی ہر چیز میں انسان کوئی دعویٰ کرے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے بھائی بھائی میں کوئی دعویٰ کروں میرے پاس یہ دلیل کیا ہے تو اللہ نے گویا کہ پہلے دعویٰ ہے الحمد اس کی دلیل ذکر کی رب العالمین تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جہاں کہیں بھی تعریف ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی ہر ہر کام کے اندر تعریف ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی تو اس کی دلیل تو کہا کہ رب العالمین ہے وہ پورے عالموں کی پرورش کرنے والا پورے عالم کو پالنے والا ہے تو یہ دعوے کی دلیل ہو گئی تو ایک سوال کا گویا کہ جواب بھی ہو گیا مفسرین نے ایک سوال قائم کیا کہ بھائی ایک انسان کے ذہن میں ایک سوال قائم ہو سکتا ہے کہ بھائی کہا کہ ہر ہر کام میں تعریف اور ہر تعریف اللہ ہی کے لیے تو بہت سے کام ہم ایسے دنیا میں ہماری نظر کے سامنے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے غم ہوتا ہے ہمیں یار یہ ایسا کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیے غم ہوتا ہے انسان کو بہت سی مرتبہ جیسے کہ بھائی کسی کو بغیر کسی وجہ کے نہ قتل کیا گیا تو ہمیں افسوس ہوگا کہ نہیں گم ہوتا ہے تو اس پر بھی تعریف ہر ہر کام میں تعریف کہا یہاں تو کبھی ہوتا ہے کوئی ناحق کسی کا مال لے لیا چھین لیا دبا لیا زمین لے لی کسی کی تو کیا کہ اس پر بھی تعریف ہر ہر کام میں تعریف تو اس کا جواب گویا کہ یہاں دے دیا کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے ہمیں برا لگ رہا ہے ہمیں غمناک ہے یہ خبر لیکن ہماری تو چھوٹی سی عقل جس کو اللہ نے پیدا کیا تو ہم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتے ہیں اور وہ رب العالمین ہے پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے تو پورے کائنات کی مصلیت اس کے سامنے ہوتی ہے تو پھر اس کی مصلیتوں سے ہر کام ہوا کرتا ہے مفسرین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا یوں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر پڑی ایک بچھو پر تو ان کے دل میں آئے کہ بھائی ہر کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے دیکھنا چاہیے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے اور اللہ نے اس کو کس کام میں لگایا ہے اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے پیچھے پیچھے جہاں تک کہ وہ ندی کے کنارے پر پہنچا اتنے میں اندر سے ایک کچھوا آیا کاشبو جس کو گجراتی میں کہتے ہیں اب یہ بچھو کود کر اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا یہ بزرگ کہتے کہ وہ بھی ندی میں کودے اور اس کے پیچھے پیچھے تیرنے لگے یہ سامنے کنارے پر پہنچا وہ کچھوا بچھو کود کر اس کے اوپر سے وہاں کنارے پر پہنچ گئے بزرگ بھی کنارے پر پہنچے اب وہ آگے چلنے لگا بچھو اور یہ بزرگ پیچھے پیچھے چلنے لگے تھوڑی دیر آگے چل کر دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے نیند کے اندر ہے اور اس کے قریب میں ایک سانپ تیار ہے کہ اس کو ڈنک مارے اس کو ڈنسنے کے لیے تیار ہے جیسا اس نے اپنے منہ کو اپنے آگے بڑھایا اتنے بچھو نے اس پر حملہ کیا یہ زہریلا تھا اور اس بچھو نے اس کو مار دیا انسان تو سویا ہے اس کو پتا نہیں ہے اتنے جو آواز ہوئی تھوڑی تو اس کا انسان جو سویا تھا اس کی آنکھ کھل گئی اب اس نے دیکھا کہ ایک مچھو قریب میں ہے تو اس نے پتھر اٹھایا کہ اس کو ماروں اتنے وہ بزرگ پہنچ گئے جو دور سے واقعہ دیکھ رہے تھے کہا کہ بھائی ٹھہر یہ تو تیرا خیر خواہ ہے اور یہ پورا واقعہ سنا کے دیکھ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ایک مچھو کو کہاں سے کہاں بھیجا اور وہ بزرگ کہتے مجھے اس وقت سمجھ میں آ گیا کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز میں ہمیں نظر نہیں آئے لیکن ہر ہر چیز مسلحت سے خالی نہیں ہوا کرتی تو ہر تعریف کے لائق اور ہر ہر چیز میں تعریف اللہ ہی کی کی جائے گی اب ہمیں کوئی غم نظر آئے تو بھائی غم ہونا چاہیے بھائی کوئی غم کی خبر سنی بھائی کسی کی میت کی خبر سنی موت کی خبر سنی کہ بھائی ماں بچہ پیدا ہوا اور ماں مر گئی تو ہمیں دل پر غم ہوگا کہ یار ابھی یہ بیچارہ معصوم کبھی دنیا میں آئے اور ماں مر گئی تو ہمیں غم تو ہوگا بھائی غم جائز ہے غم کا اظہار لیکن غم کا اظہار بھی وہ طریقہ پر جو ہمارے شریعت کہے گی وظیفہ بنا لو اس کو اس کے بڑے فوائد ہیں کہ جب بھی کوئی غم کی خبر پہنچے انسان کو کہیں بھی کسی بھی چیز میں انسان کو زبان سے پہلے کہنا چاہیے انا للہ و انا الہی یہ عادت جانے چاہیے بڑے اس کے بھی فضائل آئے ہیں کبھی موقع آئے گا تو اس کو چھیڑیں گے تو انسان کو جہاں کوئی تکلیف کی غم کی خبر پہنچے میت ہوا بھائی کون کی کس کی میت کیسے ہوا کب ہوا میں پہلے بولنی کہ انا للہ و انا الہی راج کوئی بھی غم کی خبر پہنچے انسان کو عادت ڈالنی چاہیے تو کہہ ہی رہے تھے کہ بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی کام ہوگا اس میں تعریف ہوگی اللہ ہی کی تعریف ہوگی اور کو دنیا کا کوئی کام مسلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا اب ہماری نظر میں وہ سمجھ میں آئے سمجھ کہ نہیں آئے یہ لیکن اللہ کا تو پورے کائنات کا نظام چلانا ہے تو اللہ کی ہر ہر حکمت ہوا کرتی ہے ایک آدمی ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا اس کا ایک تکیہ کلام تھا تکیا کلام انسان کو عادت ہوا کرتی ہے کہ نہیں بار بار اس کو کہنے کی ہمارے امون ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بہت سناتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے دعوت کے وہ جب بھی بیان کرنے بیٹھے تو موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے جہاں کہیں بیان کرنے بیٹھے تو موسا علیہ السلام کا واقعہ اب ساتھی تنگ آ گئے پورے چلے میں کہ جب کبھی بیٹھتے موسا کا واقعہ جب کبھی بیٹھتے موسا کا واقعہ تو کہا کہ کوئی اور بھی تو کچھ اور بات تو لاؤ اس نے کہا کہ جب تک فرون ڈوبے گا نہیں وہاں تک میں موسا کا واقعہ چھوڑوں گا نہیں تو کچھ لوگوں کو کچھ مخصوص باتیں ہوتی ہے اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا اس کی خاص جب کبھی کوئی کام ہو وہ یوں کہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مسلیت جب کبھی کوئی کام ہو کوئی بات آئے وہ کہے کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی مسلیت اب ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کاٹی گئی کسی وجہ سے کوئی وجہ ہوئی بیماری ہوئی کیا ہوا بادشاہ کی انگلی کاٹ دی گئی وزیر آیا کہا کیا ہوا کہا کہ انگلی کاٹی کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مسلحت بادشاہ اس سے ہو گیا کہ ایک تو تکلیف پھر انگلی کاٹی گئی اور تو کہتے اس میں بھی کوئی اللہ کی مسلح کہا کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دو وزیر کو قید کر دیا گیا اب بادشاہ ایک وقت کے بعد شکار کے لیے نکلا اب شکار پہ نکلا تو ایک وقت ایسا ہے کہ سب خادم جو ساتھ میں تھے وہ پیچھے رہ گئے بادشاہ اکیلا آگے بڑھ گیا اتنے میں ایک شیر آیا اب بادشاہ ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا بادشاہ سویا ہوا تھا ایک جگہ پر تھک کے کہ بھائی کوئی خادم آئیں گے تو آگے بڑھیں گے اتنے میں ایک شیر آیا اب دیکھا بادشاہ گھبرا کہ آج گئے اب کوئی ہے بھی نہیں بچانے والا ساتھ میں شیر نے دیکھا برابر دیکھا اس کو تو بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی نظر آئی تو شیر نے بادشاہ کو ایسا ہی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا شیر کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی کہ بھائی کسی کا بچا ہوا کسی کے یعنی نقص والا شیر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا دیکھا کہ یہ تو کٹی ہوئی انگلی والا ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا اب بات سب وہ سمجھ میں آئی کہ ہاں وزیر کہتا تھا نا کہ انگلی جو کاٹی تھی اس میں بھی کوئی حکمت کوئی مصلیحت اگر میری انگلی کٹی نہ ہوتی تو آج شیر مجھے کھا جاتا دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت پھر یہاں آیا اس نے بعد وزیر کو کہا کہ اس کو بلاؤ اس کو رہا کر دو اس کی بات صحیح نکلی جب اس کو چھوٹا گیا کہا کہ کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلیحت کہا کہ اب کیا اللہ کی مصلیحت تجھے جیل خانے میں ڈالا تھا اس میں بھی اللہ کی مصلیحت کہا کہ ہاں کہ میں تو تمہارا خاص ایک دم اسپیشل آدمی ہوں سب پیچھے رہ گئے اگر میں تمہارے ساتھ وہاں ہوتا تو میں تو تم سے حلق ہوتا ہی نہیں تو شیر تمہیں تو کھا جاتا چھوڑ دیتا تمہارے اندر نقص تھا ایپ تھا میں تو صحیح سالم تھا تو شیر مجھے کھا جاتا تو کہا کہ دیکھو مجھے جیل کھانے میں رکھا اس میں بھی اللہ کی مسئلہ ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا اس وقت تو ایسا ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہے اللہ کا مچھلی سے خالی نہیں ہوا کرتا تو جہاں کہیں بھی کام ہوگا اس پر تعریف کی جائے گی اور تعریف اللہ ہی کی ذات کی کی جائے گی تو یہ پورا کائنات کا نظام کو چلانے والا ہے تو گویا کہ الحمد کا جو دعویٰ تھا اس کی دلیل رب العالمین کے ذریعے دے دی علامہ اقبال شاعر مشرق شاعر قوم ہے علامہ اقبال تو علامہ اقبال ہے پورے مضمون کو ایک شعر کے اندر جمع کر دیا عجیب یعنی ان کی شاعری یوں کہا کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں نہیں ہے کوئی برا قدرت کے کارخانے میں نہیں ہے کوئی برا قدرت کے کارخانے میں ہر ہر چیز کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کام میں لگایا ہوا ہے دیکھنے کی بات ہے اب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری نقصان ہے باقی اللہ کی تو حکمت ہر ہر چیز میں ہوا کرتی ہے سمجھے تو کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے اب یہاں لکھو لفظ رب استعمال کیا گیا رب العالمین کا لفظ رب رب یہ تربیت سے نکلا ہے پرورش تربیت کا منع پرورش تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی تمام مصلیحتوں کو سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھانا اور اس کو عروج تک کمال تک پہنچانا دیکھو ماں باپ بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں سے وہاں سے تو ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں وہ تو حقیقی تربیت نہیں ہے حقیقی تربیت کرنے والا تو پورے عالم کی تربیت کرنے والا اللہ رب العزت ہے ماں باپ جو تربیت کرتے اس کی مثال مفسرین نہیں ہوتی جیسے کہ سورج کی روشنی بھائی سورج بھی روشنی دیتا ہے ہم سب کو لیکن جب تک اللہ کا حکم ہوگا وہاں تک یہ روشنی پہنچائے گا تو یہ حقیقی روشنی نہیں ہے تو ماں باپ جو پرورش کرتے وہ حقیقت میں نہیں ہے حقیقت میں تو پرورش کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے تو لفظ رب استعمال کیا گیا مفسرین نے لکھا کہ جب صرف لفظ رب بولا جائے رب رب اللہ ہی کے لیے خاص ہے کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے کسی کا نام رب رکھنا جائز نہیں ہے کسی کو کہنا تو رب کو اضافت کے ساتھ قرآن نے کہا ان ربی ربی کہا ہے وہاں پر تو ربی میرا رب اضافت کے ساتھ کہی آگے پیچھے کچھ ملا کر کہہ سکتے ہیں کسی کا نام عبد الرب رکھ سکتے ہیں رب نہیں رکھ سکتے اضافت کے بغیر لفظ رب کا استعمال جائز نہیں اس کے ذیل میں شرح نے لکھا شہر اللہ کا صفاتی نام جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ آگے پیچھے کوئی کلام ملا کر تو کہہ سکتے اضافت کے ساتھ خالی نہیں کہہ سکتے کسی کا نام عبد القادر رکھنا جائز ہے اب ہمارا حال کیا ہے کہہ کہتے اس کو یہ جائز نہیں ہے قادر تو اللہ کی ذات قدرت والی تو ہے عبد القادر یہ قادر کا بندہ تو ہے یہ لیکن قادر نہیں ہو سکتا ہے رزاق ہم بول دیتے ہیں عبد الرزاق نام ہونا چاہیے رزاق تو اللہ کی ذات ہے تو نام رکھنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی بزرگ کو پوچھ کر نام رکھے نام کا انسان کی ذات پر بڑا اثر ہوا کرتا ہے ایک واقعہ یاد آ گیا بخار شریف میں روایت ہے میں آپ کو یہ سنا کہ نام کا انسان کی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے کہا کہ بخار شریف میں وہ غزب بدر کا لمبا واقعہ ہے وہاں پر مبارزت سامنے والے دشمنان مکہ نے طلب کی یعنی مقابلہ ایک کے مقابلے میں ایک آؤ تو اللہ کے نبی نے تین انصاری صحابی کو بھیجا تو کہا کہ مکہ والوں نے کہا کہ ان سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے تو مدینہ والے ہمارا تو مکہ سے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی ان کو بھیجو اب اللہ کے نبی نے تین صحابی کو بھیجا حضرت علی کو بھیجا جو اپنے چچا زاد بھائی ہے حضرت حمزہ کو بھیجا جو چچا ہے اور حضرت ابو ودا ابن جرا کو بھیجا اب سامنے سے جو تین آئے کفار کی طرف سے اتبا شیبا اور ولی تین آئے تین ادھر سے کون علی حمزہ اور ابو اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ادھر سے جو دشمن آئے ادبا شیبا اور ولید آخر میں یوں ہوا کہ یہ تینوں تین پست ہو گئے اور یہ تین جیت گئے ان کو اللہ نے کیا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ دیکھو تینوں کے نام پر غور کرو اور ان تینوں کے نام پر غور کرو ادھر تین کے نام علی علی الو اسے محفوظ ہے الو کا مطلب بلندی جب اس کے نام میں بلندی وہ کہاں پست ہو سکتا ہے اور دوسرے تھے حمزہ کا مانا شیر وہ کہاں پر کوئی اس کو ہرا سکتا ہے اور ابوبیدا ابدیت سے محفوظ ہے ابدیت ابدن ابدن کا منع بندہ اور بندے سے بڑھ کر وہ کوئی طاقت نہیں ہو سکتی جب نبی کو معراج کرائی گئی آیت میں پہلے ہی لفظ سبحان الذي اسرا بعبده عبدن سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی تو گویا کہ تینوں کے ناموں میں بلندی تھی تینوں کو کیا ہے جیت ہوئی ان تینوں کے نام دیکھو اتبا اتبا اتب سے نکلا ہے اتب کا منع پوسٹ جو جنگ میں پوست دکھائے پیٹ دکھائے وہ کیا کام دے سکتا ہے دوسرا تھا شیبا شیبا شیب سے بڑھاپا کمزور جو بوڑھا وہ کیا کام جنگ میں کام آ سکتا ہے وہ کہاں اس کو جیت ہو سکتی ہے اور ولید ولید کا چھوٹا بچہ اور وہ چھوٹا بچہ دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے ادھر تینوں تینوں تین صحابی کے نام میں بلندی تھی تینوں تین کفار کے نام میں پستی تھی تو اللہ نے یعنی اس کا اثر بھی ایسا ہی ہوا میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں تو انسان کبھی بھی اپنی اولاد کا نام رکھے تو پہلے تو لوگ کیا ہے کتاب میں دیکھ کر رکھ لیتے تھے اچھا نام اچھا نام اب انٹرنیٹ پر دیکھ کر رکھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بزرگ کو پوچھو کہ بھائی نام کا مفہوم اس کے ذات پر بڑا اثر پڑتا ہے اب لوگ کیا ہے نئے نام کے چکر میں پڑے رہے تھے ہمارے استاد شیخ حنیف صاحب سے ایک نے پوچھا حضرت کوئی نام بتلاؤ اور وہ بھی نیا نام کسی نے رکھا نہ ہو تو کہا کہ اچھا ہے اگر قرآن میں بھی ہو کہا کہ ہاں ہے ایک نام کہ قرآن میں بھی ہے اور کسی نے رکھا بھی نہیں آج تک کہا کہ فرون رکھ لے کہ آج تک قرآن میں بھی فرون کا ذکر ہے کسی نے فرون نام بھی نہیں رکھا ہے کہا بھائی یہ تو کوئی بات ہوئی صحابہ کے نام رکھو نبیوں کے نام رکھو اولیاء اللہ کے نام رکھو تو بچے کی ذات میں بھی وہ اثر آئے گا کتاب میں دیکھ کر نام مانا دیکھ کر نام نہیں ہوگا میرے بھائی ہمارے حضرت شیخ حنیف صاحب ایک مثال دیتے کہ دیکھو عاقب کتاب میں دیکھا عاقب عاقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہنے والا جس کا نام عاقب رکھیں گے امید ہے کہ وہ پیچھے ہی رہے گا ہر معاملے میں تو نام رکھنے میں بھی بزرگوں سے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کا ہم کیا نام رکھے نئے نام کے چکر میں مت پڑو جو نبی کا نام صحابہ کا نام اولیاء اللہ کا نام انبیاء کا نام ایسے نام رکھنے چاہیے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ رب اور اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں عبد القادر اب ہم نے تو قادر بھی بولا اور قادر کو بھی بات میں قادر کر دیا جہاں کہیں کسی کا نام عبد القادر قادر قادر قادر بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کہنا اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ عبد ال کے ساتھ ہے کوئی بھی اضافت کے ساتھ ہے پورا نام بولنا چاہیے انسان کو ولا تنا بزو بل قرآن قرآن کہا ہے لقب ناموں کو بدلا مت کرو برائیوں سے مت پکارو بہرحال تو لفظ رب استعمال کیا گیا تو لفظ رب کو اضافت کے ساتھ استعمال کریں گے پھر آگے فرمایا رب کے ساتھ اضافت کی گئی عالمین عالمین یہ بہو وچن ہے جمع ہے عالم کی اور علم علم سے بنا ہوا ہے علم کا معنی ہوتا ہے نشانی نشان چونکہ پورے عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے ابو سعید قطبی فرماتے کہ چالیس ہزار عالم ہے ایسے یہ جو ہمارا ایک عالم ہے ایسے چالیس ہزار عالم اللہ نے پیدا کیے مقاتل رحمتہ اللہ علیہ کا کال مفسر نے نکل گیا وہ فرماتے کہ چالیس نہیں بلکہ اسی ہزار عالم ہے اسی ہزار عالم تو اللہ کتنی قدرت والا ہوگا سوچنے کی بات ہے تو پوری آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ الحمد رب العالمین تمام تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے وہ کہ اس پہلے میں رب العالمین یہ دلیل ہے کس کی الحمد للہ کی کہ عالمین کی پرورش کرنے والا ہے کیوں کہ بھائی اسی لیے اس کی تعریف جب عالمین کی پرورش کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے تو پھر تعریف بھی اللہ ہی کی کی جائے گی تو گویا کہ پہلی آیت میں جہاں ایک طرف اللہ کی تعریف ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی ثنا ہے وہاں ساتھ ساتھ میں ایمان کا سب سے پہلا سبق توحید کا دے دیا پہلی آیت میں توحید بتلا دی کہ بھائی عالم کے اندر جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ کی مسلحت سے ہوگا تو پہلی آیت سے ہی بندوں کو ایمان کا سبق دے دیا کہ جہاں کہیں بھی جو بھی بات ہوگی اللہ اس کی حکمت کو جاننے والا ہے پہلے ہی دن سے گویا کہ توحید کا سبق دے دیا اللہ کیسی قدرت والے ہیں صاحب روح المعانی نے اسی طرح جمہور مفسرین نے لکھا ہے موم ان اللہ علی اللہ رسکوہ کے تحت لکھا کہ موسا علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ موسا پتھر ہے اس پر لاٹھی مارو ابھی لاٹھی کا ذکر دو دن پہلے آیا تھا وہ آسا جو ہے آسا کہا کہ اس پتھر پر مارو موسا علیہ السلام نے پتھر پر مارا پتھر ٹوٹا اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر تھوڑا سا نکلا کہ اس پر مارو اس پر مارا وہ ٹوٹا اس کے اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا یعنی اس پر بھی مارو تیسرا پتھر بھی ٹوڑوایا تین تین پتھر اور جب قریب جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اندر تین پتھر کے اندر کیڑا کون پرورش کرے گا کون اس کو پالنے والا ہے کون کس نے پیدا کیا میرے پر اللہ نے تو اللہ اپنے توحید کا اب تعجب کی بات تو سنو موسا علیہ السلام نے قریب جا کے کان لگایا تو پہلے تو دیکھا تو اس کے منہ میں وہ کچھ کھا رہا تھا چھوٹا سا کیڑا اور چھوٹی سی کوئی غذا کھا رہا تھا اتنے یعنی اللہ کیسا رزا کے مفسرین تو یہ بتلاتے ہیں اپنی رزاقیت بتلایا اللہ رزق دینے والا کیسا ہے تین تین پتھروں کے اندر اللہ نے وہاں کیڑے کے اندر رزق پہنچایا تو کیا اللہ ہمیں رزق سے محروم رکھے گا بھروسہ اللہ پر ہوگا تو اللہ ضرور رزق دے گا سمجھے اب قریب جا کر موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اس کا یعنی حرکت نظر آ رہی تھی تو قریب جا کر سنا تو اللہ کی طرف سے وہ آواز پہنچائی گئی کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا صبح من یرانی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے یعنی تین تین اندھیریوں میں مجھے دیکھ رہا ہے ویسما کلامی جو میں اندر ہوں میری بات کو سن رہا ہے وہ عارف مکانی اور یہ میری جو جگہ ہے تین پتھروں کے اندر وہ اس جگہ کو بھی جانتا ہے ویرکنی ولا انسانی اور ان تین پتھروں کے اندر بھی مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں اتنی جامع تعریف کی وہ یعنی کیڑا نے تعریف کی سبحان میں ویس و کلامی و مکانی و سکونی ولا انسانی تین پتھروں کے اندر کیڑے کو پیدا کس نے کیا پہلے تو اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے ایسا اور پھر اس کو رسک پہنچایا اور پھر اس کے ذریعے تعریف اس کے منہ میں کون کر سکتا ہے میرے بھائی اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے تو گویا کہ اللہ نے پہلی آیت کے اندر قرآن کریم کی پہلی صورت مکمل نازل ہونے والی اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی توحید کا اپنی الوحیت کا اقرار کروا لیا اللہ رب العزت ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں کہیں بھی جو بھی کام ہو اس میں اس کو تعریف کرنے کی اور اسی کی طرف کیا ہے ہمیں لوٹنے کی اور اسی پر بھروسہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك